بے مقصد بے فائدہ رکاوٹیں اور مریض سے اتنا رش تھا کہ سوا گھنٹہ اس رش کو عبور کرتے ہوئے یہ حال اور لینی ایک نہ دینی تو کچھ بھی نہیں ہزاروں گاڑیاں بس سیدھی جائیں گی ٹرن لیں گی پھر سیدھی جائیں گی درمیان میں ایک آڑ لگا ہے کچھ پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ حال اللہ کا اب جو یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ دراصل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جتنی مشکل باتیں پہلے ارشاد فرما دیں بعد یہ بہت آسان حصہ ہے اور ایک طرح سے مقدمہ اس کتاب کا جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے اور اس مقدمے کے آخر پہ پہنچ کے جہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا چیزیں آگے وہاں تھوڑی سی مشکل بحث ہے مگر نہ یہ ایسی چیز ہے آج کے اس دورانیے میں کہ یہ اگر خود بھی پڑھ لی چاہے تو بہت آسان ہے پچھلی مرتبہ جو بات تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ عشاعرہ اور ماتریدیہ میں کچھ ایسے فرق ہیں کہ کوئی آدمی دونوں میں سے کسی چیز کی طرف بھی جائے تو وہ اہل سنت اور جماعت میں سے رہے گا پھر شاہ صاحب رحمت اللہ ان چیزوں میں اپنا ایک موقف بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور تم یہ دیکھو گے کہ جب اصل مسلک اصول کے بعد لوگ مختلف فروع میں بٹ گئے لوگ مختلف شاخوں میں چلے گئے کچھ عشاعرہ کی طرف چلے گئے کچھ ماتریدیا کی طرف چلے گئے اور جزیات مختلف ہو گئیں جزیات مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں تعلیم فرمائی تھیں وہ جس جس جگہ پر پہنچی ہیں کمیونیکیشن نہیں تھی اس وجہ سے وہاں وہاں فتوے مختلف ہو گئے ان فتوا کے مختلف ہونے کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے اور لوگ چونکہ اس ماحول کو دیکھے ہوئے نہیں وہاں پہنچ نہیں سکتے اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کیسی تھی ہوتا یہ تھا کہ جہاں پہاڑ آیا وہاں پر بس زبان بدل گئی دریا آ گیا زبان بدل گئی دریا کے اس پار اور زبان ہے اس پار اور زبان ہے پہاڑ سے ادھر اور زبان ہے اس کے پیچھے اور زبان ہے اور وجہ اس کی یہ کہ اب اس زمانے میں ہزاروں میل پہاڑ اور اس کی طرف اترنا اور چڑھنا یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا اور کوئی اتنا تردد کرتا بھی نہیں تھا اسی طرح دریاؤں اور سمندروں کو عبور کرنا یہ کون سی آسان بات تھی تو ایک خبر کا دوسری جگہ پر پہنچنا یہ بھی بڑا دشوار تھا اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کے وہ عراق چلے گئے اب عراق کے بعد انہوں نے کوئی سفر ہی نہیں کیا عراق میں ہی رہے تو اب اس جگہ پر ان کے لیے وہی حدیث تھی وہی چیز تھی جو سن لی اور انہیں پتا نہیں کہ مدینہ منورہ میں اس کے بعد کیا کیا احکامات نازل ہوئے تو وہ تو عمر بھر اسی حدیث پہ عمل کرتے رہے اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوئی آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل دیکھا اور پھر کسی نے انہیں بتایا کہ وہ جو چیز تم نے دیکھی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد پھر آئے اور پھر دوسرا عمل ہو گیا تو یہ بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فتووں میں اختلاف ہوا ہے اور جب ان کے فتووں میں اختلاف ہوا تو جو جس جگہ پر تھا انہوں نے اس چیز کو لے لیا اور انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا مثلا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ موزوں پر مساف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کچھ نے دیکھا کہ موزوں پر مسا نہیں کیا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا سعد رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور نماز جب پڑھانے لگے تو عمار رضی اللہ عنہ سب سے نکلے اور بار بار کہتے رہے کہ سات لوگوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ گے بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ سعد رضی اللہ عنہ حیران کہ ابھی تو میں نے وضو کیا ہے یہ کہتے ہیں بغیر وضو کے نماز پڑھاؤ گے تو انہوں نے نماز پڑھا کے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے تھے گیا ہوں نماز پڑھائی ہے اور ساتھ نے سب سے عمار نے سب سے نکل کے یہ کہنا شروع کر دیا تو آپ اس سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے تو عمر رضی اللہ نے بلایا اور پوچھا عمار تو انہوں نے کہا اس نے پاؤں نہیں دھوئے حضرت عمر رضی اللہ کا پھر کیا کیا مگر اس سے پوچھے سعد رضی اللہ کا میں نے موزے پہنے ہوئے تھے اس پہ مسا کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا عمار رضی اللہ نے نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہا یہ موزوں پر مسا تو سورہ معاہدہ سے پہلے تھا سورہ معاہدہ میں جب حکم نازل ہوا اللہ نے کہا کہ پاؤں کو دھویا کرو تو اب پاؤں کو دھونا فرض ہو گیا موضوع کا مسئلہ تو ایک خدا نے دی تھی ختم ہو گئی اب تو یہ چیز نہیں رہی تو تمہر رضی اللہ عنہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی تم میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ موضوع پر مسا سورہ معاہدہ کے بعد بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا اب سب چپ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہو کہ میرے دونوں پاؤں تخنوں سمیت کاٹ دیے جائیں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں موزوں پر مسا کروں بعد میں عمر رضی اللہ عنہ تک واپس آ گئی وہ سوچتے رہے پھر فرمانے لگے کہ ایک خاتون کی گواہی پہ میں اس مسئلے کا کیسے حل کر سکتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو موضوع پہ انہوں نے مسئلہ کیا ہے تو اٹھارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی ان کا ہم سب نے دیکھا ہے یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ان کا اچھا یہ بتاؤ سورہ معاہدہ سے پہلے دیکھا ہے کہ بعد میں اتنے سچے لوگ تھے کہ بس اتنی بات کہتے تھے جتنی اور اٹھارہ کے اٹھارہ بیٹھ انہوں نے کہا جی یہ یاد نہیں سورہ معاہدہ کی نظور ہوا تھا نہیں ہوا تھا حضرت آخر پہ دونوں طرف ہو گئے کچھ لوگوں نے کام مسا کریں گے کچھ نے کام نہیں کریں گے وضو نہیں ہوتا اب یہ اختلاف ہوا جب تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے تھے کہ ہم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کوفہ میں ہمیشہ مسا کرتے ہوئے تو ہمیں جب یہ حدیث پہنچی تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہو گئی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس لیے کہہ دیا کہ بہت احتیاط کرتی تھی کہ موضوع پر مسئلہ جو ہے یہ گویا کہ رخصت ہے اور اکثر یہ ہے کہ باؤنڈ ہو جائے اب بھی ہمارے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ موضوع پر مسا جو ہے اس میں کم ثواب ہے اور پاؤنڈ ہونے میں زیادہ ثواب ہے تو انہوں نے جریر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور جریر ابن عبداللہ عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف چھ مہینے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور یہ غالباً واحد ہیں جن کا دعویٰ یہ بہت بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری حاضری نہیں ہوئی مگر یہ کہ ہمیشہ دیکھ مجھے ہنستے رہے مسکراتے رہے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی یہ ان کے لیے تو ان سے پوچھا لوگوں نے تو انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہی سورہ معاہدہ کے نزول کے بعد ہوا اور میں موضوع پر مسا کرتا ہوں میں نے دیکھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد کہتے تھے اس سے زیادہ خوشی کی روایت ہمارے لیے نہیں تھی ہم سب کو بتاتے تھے کہ دیکھو انہوں نے مسا کیا ہے اور سورہ معاہدہ کے بعد مسلمان ہوئے اب یہاں پر دو ٹکڑے ہو گئے کچھ سزارتی کا مسا کریں گے کچھ نے کہا نہیں کریں گے اب کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے اپنے گھروں کو انہوں نے وہاں جا کر فتوا کیا ہوگا کہ موضوع پہ مت آنا چھوڑو نے کہا کر لو کچھ نے کہا کہا زیادہ اچھی بات کیا کہ دھو لو یہ ساری چیزیں تو بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے امت میں اختلاف صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے فتووں میں تھا اس کی بنیادی وجہ بہت سی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت اچھی بحث کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ امت میں جو مختلف مسلک بنے ہیں ان سب کی اصل مختلف احادیث ہیں اور مختلف احادیث کیوں ہیں اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل مختلف ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے کسی نے کچھ دیکھا ہے جو جو انہوں نے دیکھا سچائی کے ساتھ بیان کر دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں خب و عقیدے سے مطلب, مطلب یہ کہ تعلق ہو یا اس کا فقی جزیات سے تعلق ہو اور تفر رقت بہم الموارد بل مشاعر اور پھر کیا کیا لوگوں نے انہوں نے پانی پینے کی جگہیں مختلف کر دی اور گھاٹ اور پانی پینے کی جگہیں جو تھیں وہ الگ الگ ہو گئیں تو ان کے فتوے مطلب یہ کہ الگ الگ ہو گئے تو کیا ہے لجج تو بالجادت الجلیت وحققت القارعات القویت لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ اپنی راہ پر بالکل قائم رہوں گا اور میں ایسا آدمی ہوں کہ جس چیز کو حق سمجھتا ہوں بالکل تمہارے سامنے بیان کروں گا وصر تو علی الاطراف والحافاتی وکنت فی تخریجات اور دیکھو اس کتاب میں میرا موقف یہ ہے اور میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ چلتا رہوں گا میں کسی انتہا کی طرف نہیں جاؤں گا اور میں صرف اس بات سے غرض رکھوں گا کہ اصول کی باتیں کیا ہیں اور اصول کے بعد جہاں تک فروعات کا تعلق ہے ان سے نکالی ہوئی جزیات کا تعلق ہے میں ان چیزوں میں نہیں پڑھوں گا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے بڑی چیز ہے جس سے مسائل ثابت ہوتے ہیں پھر سنت ہے پھر صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے آپس کی مباحث ہیں پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین آتے ہیں بس ائمہ مجتہدین تک جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی پیروی کروں گا اجتہاد ان کا دیکھوں گا کتاب و سنت کو دیکھوں گا آثار کو دیکھوں گا ان چیزوں کو اور میں نے اپنا ایک راستہ متعین کر لیا ہے یعنی میں اعتدال میں رہوں گا اور کسی بھی انتہا پر نہیں پہنچوں گا اصل چیز یہ ہے کہ ہر طبقے میں یعنی ائمہ اربا کے جتنے بھی پیروکار ہیں مالکی ہیں شافی ہیں ہمبلی ہیں ہنفی ہیں ان سب میں ایک تو ہے اجتہاد جو صاحب مذہب نے کیا ہے ونیفا رحمۃ اللہ نے اشتہاد کیا ابو یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اشتہاد کیا امام مالک رحمۃ اللہ نے اشتہاد کیا امام مالک کے شاگرد تھے انہوں نے اجتہاد کیا یہ اجتہادات جو ہیں یہ تو ہیں اعلیٰ درجے کے اب اس پر اصول قائم ہو گئے ان اصولوں کے بعد اگلی صدیوں میں جو لوگ آئے وہ کچھ نہ کچھ اجتہاد کرتے رہے کچھ نہ کچھ کہتے رہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بعض کی صدیوں کے کسی آدمی کو لے لے اور کہ جی تمہاری فکا میں یہ مسئلہ یہاں پر لکھا ہے لہذا اس مسئلے کو ثابت کرو یہ بہت اہم بات ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں ہنفیوں کا مسئلہ یہ ہے اس سے پوچھے وہاں بونیفا نفا رحمت اللہ کہ کہاں کہا ہے وہ کہتے ہیں جی شامی میں لکھا ہے ارے بھائی شامی تو کتاب ہے وہ بارہویں صدی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور اس کتاب کے درمیان گیارہ سو سال کا فاصلہ ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد بتاؤ کہ وہ کہاں پر مثلا نماز ہمیشہ دو رکتیں رہی اور دو رکتوں کے بعد پھر دو رکتوں پر اضافہ ہوا مغرب تین رکت تھی ظہر اثر اور عشاء یہ بھی دو دو رکتیں تھیں اور جب یہ چار رقطیں ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا وہ جو دو دو پڑھتے تھے نا وہ سفر کے لیے رکھ لو اور یہ اب آئندہ تو اپنے گھروں میں پڑھا کرو تو فجر تو دو ہی رہی اثر اور عشاء یہ چاروں تینوں نمازیں چار چار رکھتے ہو گئی پرانے حضرات جو تھے وہ کہتے تھے یہ دو رقطیں زائد ہیں انہوں نے اصول سے بتایا کہ ان دو رقطوں میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے ختم ہو گئی بات جو متاثرین آئے ہیں حنفیوں میں سے انہوں نے اصول کی بحث میں ایک اصول طے کیا اور انہوں نے کہا کہ جو دو آخری رکعتیں پڑھی جاتی ہیں فرض کی اگر ان میں کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور قیام کرتا ہے اتنی دیر جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو بس اس انسان کے لیے کافی کچھ فکہ نے اس مسئلے کو اس لیے لکھا کہ انہوں نے کہا ایک آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے ایک آدمی کو جلدی ہے کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا تو اس نے دو رقطیں پڑھ لی فرض کی زور چار فرض نے دو رقطیں پوری پڑھی اور تیسری اور چوتھی رقب میں اس نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا اور رکو کر لیا بس اتنی دیر کھڑا ہوا جتنی دیر تین مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اس نے قیام کا فرض پورا کیا اور اس کے بعد اس نے رکو کر لیا تیسری چوتھی رقب میں اس کی نماز ہوگی اب بھی مفتی یہی فتوا دیتے ہیں کہ نماز ہو گئی اب ایک آدمی کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے تو وہ بات غلط کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست سے فتوا نہیں دیا بلکہ بعد کی صدیوں میں آنے والے اما نے جب غور کیا مفتیوں نے فکہ نے تو انہوں نے مختلف اصولوں کے تحت ایسی چیزیں کی اور اب اس کو کوئی کہے کہ تم ثابت کرو کتاب و سنت سے تو ظاہر ہے کہ اصول ثابت ہوگا اصول کے بعد اس کے تحت یہ چیز ثابت ہوگی اور یہ چاروں اما کے مطالب میں ایسے تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہنفیوں کے یہاں یہ لکھا ہے بھئی لکھا ہے لیکن کوئی اسے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہنفیوں میں کسی نے اس پہ فتوا دیا ہے یا نہیں دیا ہر ایک مسلک میں ایسے ہوتا ہے تو اس لیے جو لوگ اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی بھی فقہ کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ائمہ مجتہدین کی بجائے بعد کی صدیوں کے مسائل لے کے ان کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری فلاں کتاب میں میں یہ یہ لکھا لکھا ہے فلاں کتاب ہے حالانکہ اصل تو دیکھو جو اجتہاد تھا ائمہ مجتہدین کا اس کے مطابق بات ہونی چاہیے اور یہ وہ نقطہ ہے جس پہ حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایک اہل حدیث کے عالم تھے انہوں نے انہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے آ کے بات کروں اس موضوع پہ تو حضرت نے اس پہ شرط لکھی اور فرمایا کہ دیکھیے میری اور آپ کی جتنی بات ہوگی وہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتہاد پہ ہوگی اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد کی صدیوں میں جو لوگوں نے اصول قائم کیا اور اجتہاد کیا اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ ہماری گفتگو کا محبر امام محبت رحمۃ اللہ کا اجتہاد ہے کہ وہ کہتے ہو تو صاحب تشریف لائے اور ایک کمرے میں بیٹھ کے دونوں حضرات بحث کرنے لگے حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اس وقت طالب علم تھے ہم بار بار کمرے کے دروازے کے بعد چاہتے تھے کہ پتہ چلے بحث کیا ہو رہی ہے تو جب دونوں حضرات باہر نکلے تو جو اہل حدیث تھے کہنے لگے حضرت میں حیران ہوں کہ آپ کو کتاب و سنت اتنا کچھ آتا ہے اس کے باوجود آپ مقلد ہیں حضرت ابرا مجھے بھی حیرت ہے کہ آپ کو ہنسی فکا پہ اتنا عبور ہے اس کے باوجود آپ غیر مقلد تو یہ کیا بات تھی آئمہ مجتہدین کی بات کہ مجتہدین نے جو اجتہاد کیا ہے اس پہ کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھو نہ کناروں کی طرف کیا ہوں اور میں بالکل ادھر ادھر نہیں موڑا اور میں بالکل بہرا بن جاؤں گا لفظ کیا استعمال کیا انہوں نے فرماتے ہیں کہ وکن تو فی سمم من التفاریع والتخریجات جتنی تفریح اور تخریج ہوئی ہے اصولوں کے مطابق ان میں کس نے کیا کیا خان نے کیا فتوا دیا فتاف نے کیا فتوا دیا جساس نے کیا فتوا دیا یہ بات کے جو حضرات ہیں میں ان کے متعلق بالکل بہرا بن جاؤں گا میں تو صرف اوپر سے رہا ہوں کتاب و سنت کو اور اس کی روشنی میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا اور پھر مجتہدین کا میں تو اس حد تک ہوں اور اس کے بعد میری اپنی راہ ہے اور میں اپنی راہ پر چلوں گا میں نہ ادھر جا رہا ہوں نہ ادھر جا رہا ہوں اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے اس اصول کی کی کہاں پر خلاف ورزی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے مگر مگر وہ کتاب اتفاق ایک صاحب لے گئے تھے نہ وہ لاتے اور آپ کو دکھاتے کہ یہ عبارت ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے باوجود اس اصول سے یہاں سے ہٹ گئے ہیں یہ وہی کرتا ہے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اس اصول کی پابندی کر لے گا مگر اللہ نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اس کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہ رہے جس میں کچھ نہ کچھ خطا نہ ہو جائے بشریت ہے انسانیت ہے بشر ایسے ہی ہو جاتا ہے پھر پھر شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں لکل فن خاصہ تم دیکھو ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے وہ لکل مقام مقالم اور ہر ایک مقام پر موقع پر اس کی مناسبت سے بات ہوتی ہے اور جو اس پر چلنے والے ہیں دوسروں پر اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار بات یہ ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں جو اس فن کا ماہر یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گویا اس چھوٹی سی بحث کا ایک عنوان قائم کیا اور فرمایا کہ ہر ایک فن میں ایک خصوصیت ہوتی ہے مثلا تصوف کو آپ دیکھیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ باطن کی اصلاح پر زور دیتے ہیں اللہ کے ذکر پہ مراقبات پہ تعلق پہ پہ ان چیزوں حدیث کو آپ دیکھیں تو وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے فرمودات اس میں کون سا ضعیف ہے کبھی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ زور دیتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو دیکھ لیں تو جو تفسیر بیان کرے گا اسے لام و اعلیٰ ہر علم میں گھسنا پڑے گا وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے قرآن سے قرآن کی تفسیر بیان کرے گا حدیث میں بیان کرے گا پھر آثار صحاب رضی اللہ عنہ کے وہ لائے گا پھر اس سے فکری مسائل جو ثابت ہوتے ہیں وہ تو ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اب فکہ کو دیکھ لیں تو فکہ کی فقہ کے فن کی خصوصیت یہ ہے کہ مسئلہ بیان کر دے گا اب کوئی اس سے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو تم نے بیان کیا یہ کہاں آیا ہے وہ کہتا ہے کہ فلاں اصول کے تحت ہے اچھا یہ اصول کہاں سے ثابت ہوتا ہے پھر اسے بتاتا ہے کہ مجتہدین نے اصول لکھا ہے اچھا یہ کیسے مجتہدین تک پہنچا تھا وہ کہتے ہیں کتاب و سنت اتنی لمبی بحث کوئی کوئی کرتا ہے ورنہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے مرضی عمل کرو اور مرضی عمل نہ کرو اتنی لمبی بحث ہر ایک آدمی کون کر سکتا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہر فن کی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہر موقع کے مناسبت سے ایک بات ہوتی ہے جیسے موقع ہوتا ہے ویسی بات بھی کرنی چاہیے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ موقع اس بات کے کہنے کا نہیں ہوتا سچ ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اسے ہر موقع پہ بولا جائے جھوٹ ہے معاذ اللہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ انسان اس سے ہٹ جائے کبھی کسی کے قتل کا فیصلہ کرنے لگے لوگ اور قتل کی بات کرنے لگے تو اس موقع پہ کسی کو اطلاع دینا جا کے کہ تمہارے قتل کی سازش اور یہ چاہے قسم اٹھا لے کہ میں اس کی اطلاع کسی کو نہیں دوں گا اس کے باوجود اگر وہ ناحق خون ہے تو اس موقع پہ اس قسم کا توڑ دینا ضروری تو شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں ہر مقام کی ایک بات ہوتی ہے اور جو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کا اتباع کریں اس کی بات کے پیچھے چلیں جس کی بات سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے مثلا نجران والے آئے اور انہوں نے نجرانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بحث کر دی تھی اور ان کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیں گے سورہ عال عمران جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انہیں مباحلے کی دعوت دیجیے اور اگر یہ مقابلے میں آ جاتے تو حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری وادی اگر میرے مقابلے میں آ جاتے تو جہنم کی آگ سے بھر جاتی وہ عقل مند لوگ تھے تھوڑے سے وہ وہ ان کے جو پادری تھے اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نبی سچا ہے یہ جو بات ہوئی ہے نا کہ کل ہم بھی آئیں گے اور وہ بھی آئیں گے اور دونوں مل کے اللہ سے دعا کریں گے جو جھوٹا ہے خدا اس کو برباد کرے تو اگر اس کے مقابلے میں کل ہم نکلے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے وہ وقت پورا بڑا حیران انہوں نے کہا جب تم جانتے ہو کہ آدمی سچا ہے تم اسے مانتے کیوں نہیں اس کا اگر مان لیں تو یہ جو سالانہ چندہ آتا ہے پیسے دیتی ہے قوم یہ کدھر سے آئے گا یہ پیسوں کا کیا بنے گا اور وہ پادری بھی تھا اور جو نجران کا سردار تھا اس کا بھائی بھی تھا اسے پھر بھائی نے کہا وہ بھائی اس کا بادشاہ تھا بادشاہ نے کہا کہ اس کو مانتے اسے کہا دیکھ لو بادشاہ سے چھٹی ہو جائے گی لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے یہ بات مباحلے کی تھی اور انہوں نے معاہدہ کیا اگلے دن آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ ہم سے ٹیکس لیتے رہیں اور ہم پر حملہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوا دیا معاہدے کو اور معاہدے کو لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ لکھو کہ یہ ہجرت کے نویں سال میں یہ معاہدہ ہوا ہے یہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کا جو نواں سال متعین فرمایا تھا نا یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہجری سال کو شروع کرنے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ ہجرت کے سال کو شروع کرو کسی نے کچھ رائے دی کسی نے کچھ رائے دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا کہ انہوں نے ابتدا کی آغاز کیا حقیقت میں دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں سنت سے ثابت ہو جاتی ہیں بس فرق اتنا سا ہے کہ لوگ لوگ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سمر رضی اللہ نے آغاز کیا اور نہیں جانتے اس کے بھی پیچھے احادیث ہیں سمر رضی اللہ بہت محتاط تھے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کر دیں اس معاہدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھوائی ہو گیا معاہدہ لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نجران والوں کے آپس کے اختلافات پڑ گئے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر آئے پھر آ کر کہا کہ جناب اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے تو معاہدے کی تجدید کر لی جائے استومر رضی اللہ عنہ کا کیا تجدید کرنی ہے جی پہلے ٹیکس تھے اب زیادہ کر دیں اب اس کو زیادہ کر دیں اب اس کو زیادہ کر دیں رضی اللہ عنہ نے کر دیے مسلمانوں کو اس میں فائدہ تھا اور یہ جو فریق آیا تھا یہ مخالف تھا ان لوگوں کا جنہوں نے چیزیں بیچنی ہوتی تھی تھا کا حصہ کا گروہ لیکن اندر کی مخالفت تھی جب عمر رضی اللہ یہ معاہدہ کر لیا تو پھر آ گئے پھر آ کر کہنے لگے کہ اس معاہدے کو بدل دیں تو عمر رضی اللہ سختی سے منع فرما انہوں نے کیا میں بالکل نہیں بدلوں گا یہ معاہدے روز روز ہوتے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز مراد ان کی ہے حضرت علی رضی اللہ کا جب دور آیا تو پھر نجرانی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ آپ نے لکھا تھا علی رضی اللہ کا میں نے لکھا تھا انہوں نے کہا تو بس پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اس معاہدے کو پھر تبدیل کر دیجئے اور وہیں لے آئیے جہاں پہلا معاہدہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ نے ڈانٹ دیا انہوں نے کہا اللہ کی قسم عمر بہت صحیح فیصلے کرنے والے تھے اور وہ رات روتے صحیح راہ پر چلنے والے تھے میں کبھی بھی امیر المومین کی چیزوں کو نہیں بدلوں گا اب یہ کیا ہوتا ہے مزاج ہے پہچاننے کا علم کا شاہ صاحب رحمت اللہ جو فرماتے ہیں نا کہ لوگوں کو اس کی اتباع کرنی چاہیے پیچھے چلنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے ہی مواقع ایسے ہیں جب ٹیکس کا نظام شریعت میں شروع ہوا لوگوں نے کہا اس کو بدل دیں تو ان کا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو انہوں نے کیا ٹیکس لگایا تھا لوگوں نے کہا یہ فرمایا بس اس سے قائم رہنے دو اسے نہ تبدیل کرو تو ہوا کرتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز میں جب ماہر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا لہٰذا اس پہ اعتبار کر لیا جائے وہ صحیح لوگ تھے ٹھیک فیصلے کرنے والے تھے شاہ صاحب کہتے ہیں یہی ہوا کرتا ہے ہر فن میں فالم فالم انکل فن خاص یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک فن کی ایک خصوصیت ہے ولیکل موتن مقتضن مقتضن اور ہر ایک جگہ جو ہوتی ہے اس کا کوئی تقاضا ہوتا ہے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ اصول قائم کیا جس کو ابھی تشریح کی فکما انه ليس لصاحب غریب الحدیث ان يبحث عن صحت الحدیث وضوحه پہلی مثال اس کی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب الحدیث پہ کسی نے کتاب لکھنی ہے اب اس آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا اور نہ یہ اس کا منصب ہے کہ کسی بھی حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دے غریب الحدیث غریب عربی میں کہتے ہیں عجیب و غریب چیز کو اوپری چیز کو غریب مسافر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا بستی میں آتا تھا تو اوپرا آدمی ہوتا تھا کہ یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے تو غریب الحدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو عربوں میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتے تھے اور اس پر محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ یہ یہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں اور یہ عام طور پر گچے استعمال نہیں ہوتے لیکن ہے یہ بھی عربی اب غریب الحدیث اس نے لکھنی ہے ایسے الفاظ جمع کرنے ہیں حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ بدل اسلام غریباً اسلام ایک نیا اوپرا مذہب تھا جو شروع ہوا اور پھر دنیا میں ایسا وقت آ جائے گا جب اسلام ایک اوپرا مذہب رہ جائے گا ایک ایسا جس جو عجیب و غریب اس کی باتیں لوگوں کو لگیں گی لوگ کہیں گے یہ بھی کوئی عمل کرنے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر دین ایسا جب آ جائے گا فتوبہ لربا ان لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے جو اس دین کو اس وقت قبول کر لیں گے یعنی دین کے احکامات پہ اسی طرح پابندی سے عمل کرتے رہیں گے زمانہ اتنا اتنا بدل جائے گا تہذیب اتنی بدل جائے گی کہ لوگ اس معاملے میں دین کے احکامات کی پیروی اپنے لیے ذلت محسوس کریں گے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ تو اب زمانہ شروع ہو گیا تو بہت سی چیزیں ایسے ہوں گی مثلاً دجال کے متعلق آیا ہے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم دجال اور مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ ان باتوں سے مایوس ہو جائیں گے جب لوگ کہیں گے پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا لوگوں کے لیے اتنی اتنی زیادہ یہ بھولی بسری بات ہو جائے گی کہ لوگ اس کے انکار کر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد آئے گا یہ انکار اب شروع ہوا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوں گی ورنہ پہلے امت میں لوگوں نے انکار نہیں کیا اب کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جو صحیح عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی آمد داستانیں اور قصے اور کہانیاں ایسے کہہ کے معاذ اللہ بیان کرتے ہیں وغیرہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی اس سے پہلے لوگوں کو ہمت نہیں پڑی کہ لوگ اس کی تقریب کر سکیں سر سید نے شروع کیا تھا پھر مرزا غلام قادیانی آ گیا کادیانی کے بعد کچھ اور لوگ آ گئے دو شاخیں ہو گئیں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علیہ سارے والسلام کا انتقال اپنے زمانے میں ہو گیا تھا اچھا باغی کیا ہو سوال یہ پیدا ہوا کہ بخاری مسلم اتنی احادیث اتنی زیادہ ہیں ان حدیثوں کا کیا کرنا ہے تو غلام قادیانی نے کہا یہ ساری حدیثیں سچی ہیں بالکل جھوٹ نہیں ہے ہم کسی حدیث کا انکار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے اور وہ جتنی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات تھیں وہ میں آ گیا ہوں مجھ میں حضور صلی اللہ علیہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے تو کہا بالکل ٹھیک ہے دمشق کو دیکھو مدینہ منورہ سے وہ مغرب کی طرف ہے قادیان کو دیکھو یہ بھی مغرب کی طرف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد دمشق سے دمشق شہر تھوڑا ہی تھا مراد یہ تھی کہ اس سمت میں آئیں گے پھر کسی نے خط لکھا کہ حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ وہ جب آئیں گی عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے جسم پہ دو زرد چادریں ہوں گی اس کا بالکل ٹھیک ہے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے مجھ پہ بھی دو زرد چادریں زرد چادروں سے مراد دو زرد رنگ کی بیماریاں ہیں ایک بیماری بلغم کی ہے سینے میں ایک پیشاب کی بیماری ہے بار بار جانا پڑتا ہے تو یہ دو بیماریاں مجھے لگی ہوئی جتنی احادیث تھی اللہ ان سب کی ایسے ہی تعویل کرتا گیا حدیث کا انکار اس نے ایسے نہیں کیا اب دوسرا گروہ جن کے ان انہوں نے کہا علیہ السلام کے انتقال ہو گیا تو بھئی یہ احادیث انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا ان کے کس سے کہانیاں یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہے بس عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان میں آج کل اگر دیکھنا ہو تو غامدی صاحب کو دیکھ لیجئے غامدی صاحب نے ٹی وی پہ جو کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے اور یہ ایسی ہیں کس سے کہانیاں اور یہ چیزیں یہاں پہنچ کر فرق پیدا ہو جاتا ہے قادیانیوں نے کہا جی مرزا غلام احمد آ گیا حدیث کا انکار نہ کیا کرو اور انہوں نے کہا جی حدیث کا انکار کر دو یہ چیزیں ہیں جو آگے چل کے جب آتی ہیں تو ان احادیث پر ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال جب لوگ ان کو بھول چکے ہوں گے یعنی وہ نا امید ہو گئے ہوں گے اب یہ احادیث ہیں ساری غریب احادیث جو ہیں یہ دین اسی طرح غریب ہو گیا نا کہ اوپری چیزیں ہوں گی لوگ کہیں گے یہ اوپری بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہاں پر آ گیا غریب الحدیث تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حدیث غریب احادیث پر بحث کرنی ہے اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث غلط ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح بھائی تمہیں اس سے کیا بحث ہے جو الفاظ آئے ہیں تم الفاظ پر غور کرو اور یہ کسی اور کا کام ہے کہ وہ جا کر یہ بات کرے کہ یہ سونا یہ حدیث خالص ہے نہ خالص ہے کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے یہ کسی اور کا مقام ہے تمہارا نہیں پھر دوسری مثال کیا صاحب رحمت اللہ دیتے ہیں کہتے ہیں ولا لحافظ الحدیث ان یتکلم فی الفروع الفقہیہ اور اسی طرح جو آدمی حدیث کا حافظ ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ بات کہ وہ فقہ کی فروعات پر بحث کرے ایک محدث کے لیے یہ مناسب نہیں وہ ایسار باضحا علا بازن اور وہ بعض روایات کو بعض روایات پر ترجیح دینے لگے محدث کا حافظ الحدیث کا کام یہ نہیں حافظ الحدیث کون ہوتا تھا اب تو حافظ الحدیث معلوم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے پہلے زمانوں میں حافظ الحدیث اسے کہتے تھے جس سے دس لاکھ زبانی یاد ہوتی پھر یہ جب گھٹ گیا معیار کم ہوا تو لوگوں نے کہا چھ لاکھ احادیث یاد ہوں کسی کو سند کے ساتھ تو وہ آدمی حافظ الحدیث ہے پھر اس سے بھی نیچے گرے تو لاکھ کا قول آیا کہ ایک لاکھ حدیثیں تو کم سے کم یاد ہونی چاہیے پھر حافظ الحدیث ہے اگر نہ حافظ الحدیث نہیں ہوتا حافظ الحدیث کا کیا مطلب ہے دیکھو ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے حدیث کا متن یہ جو متون ہے نا ٹیکسٹ متن ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ سے سنا حفصہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اب یہ آدمی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو اور حفصہ تین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار یہ سند ہو گئی نا یہ سند حدیث کہلاتی ہے آگے جو بات آئی ہے فرض کر لو وہاں یہ آ گیا کہ نما الامعلنی بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اب جب حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا تو دس آدمی آگے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو سو آدمی بیٹھے ہوئے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کے راوی نے بیان کیا تو ہزار آدمی بیٹھے ہوئے تھے اب یہ ایک ہزار آدمی ایک ہزار کا گراہ بنائے تو اوپر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہو جائے گا ہفتہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی اور ہفتہ رضی اللہ عنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو یہ ایک ہزار آدمی اگر اپنی اپنی صنعتوں کو لکھیں گے تو عبد الرحمان کہتا ہے کہ میں نے اس اس سے سے سے سنا سنا سنا کہتا کہتا ہے ہے میں نے فلاں فلاں تو یہ یہ جو سندیں ہیں حدیث کہلاتی تھی جو متن ہے وہ ایک ہی ہے اس لیے لوگوں کو یہ شبہ پڑا ہے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چھ لاکھ حدیثیں ہیں دس لاکھ حدیثیں ہیں کہاں سے اتنی چیزیں ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ارشادات کو دیکھا جائے اور واقعات نکال دیے جائیں تو کل دو ڈھائی ہزار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچی ہیں اس سے زیادہ نہیں اور یہ بہت تھوڑی تیئیس برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی خطبے دیے کتنی باتیں فرمائی ہوں گی دو ڈھائی ہزار باتیں پہنچی ہیں زیادہ نہیں لیکن سننے والے اب مثلاً آپ نے یہ کہا کہ میں سود کو حرام کرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں جب آپ یہ فرما رہے تھے تو سننے والے ایک لاکھ سے زیادہ ہی آدمی تھے اب ایک لاکھ آدمی آگے جب پھیلائے گا بات کو پھر آگے اس میں تو فرق کر لو دس ہزار آدمیوں نے اس رواج کو یاد رکھا لیکن آگے تو مسلمان بڑھتے چلے گئے نا اب آگے والے جتنے تھے یہ دس دس لاکھ آدمی یاد تھے لوگوں کو یہ اور یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی وہ اپنے گھوڑوں تک کے نصب یاد رکھتے تھے وہ کھجوروں کے درختوں کو یاد رکھتے تھے وہ جن اونٹوں پہ حج کرتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے ترمزی رحمت اللہ ترمزی میں لکھا ہے ایک آدمی کے متعلق کہ اس بوڑھے کے پاس لوگ ملنے گئے تو وہ ایک حدیث سناتا تھا پھر اس نے کہا کہ میں نے پچاس حج کیے ہیں اور ہر حج جس اونٹ پہ کیا ہے اس اونٹ کو کہاں سے لیا ہے کیا کرایہ تھا کیا اس کا نام تھا وہ سب مجھے یاد آتا حافظ ہی ایسا تھا تو دس لاکھ چھ لاکھ ایک لاکھ اب یہ حدیث کی صنعت یاد کرنا کتوں کو یاد رہتی ہے یہ پورا فن ہے اسماع الرجال کا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حافظ حدیث جو ہے جس کو حدیث کی سندیں یاد ہیں وہ فقہ پر بحث کرنے لگے اور فروعات پر بحث کرنے لگے کہ پانی کے پاک ناپاک ہونے کے کیا مسائل ہیں وضو ہوتا ہے نہیں ہوتا شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں اس کی کیا بات ہے اسے چاہیے کہ اپنے پن تک محدود رہے اور حدیث کی بات کرے اور بازی اللہ بازن

اور حدیث میں جو چھپی ہوئی باتیں ہیں حدیث کے جو اثرار ہیں ان کے متعلق کلام کرتا ہے انما غایت و ہمت ہی اس کی انتہائی ہمت یہ کرنی چاہیے وہ اس کی نگاہ اس مقام تک پہنچنی چاہیے کیا ہو وکشی کا صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کال کہ جو حدیث تمہیں بتا رہا ہوں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بات فرمائی ہے اس کی حکمت کیا سوا ان بقیہ حاضل حکم و محکمن اسے اس سے بحث ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکم امت میں باقی رہا یا نہیں رہا او سارا منسوخن کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی او آرد او دلیل آخر یا اس حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ گئی فوجب فی نظر الفقیت کون ہی مرجوہن اور اس وجہ سے فکہ کی نظر میں یہ حدیث مرجو ہو گئی اس آدمی کو اس سے غلط ہی نہیں ہونی چاہیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ آخری مثال دی اس معاملے میں کہتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی نے اگر بیان یہ کرنا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں حکمت کیا یہ بات کیوں فرما دی اس چیز سے منع کیوں فرما دیا اس بات کی اجازت کیوں دے دی یہ سب کی سب چیزیں اس آدمی کو بیان یہ کرنا ہے کہ حکمت کیا ہے اب حکمت کو چھوڑ کے اگر وہ یہ بیان کرنے لگے کہ اس حدیث پہ آج کل عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بیان کرنے لگے کہ یہ حدیث تو منسوخ ہو گئی وہ کہے کہ فلاں فقیر نے اس حدیث پہ فصلہ کیا حدیث کے مقابلے میں ایک اور حدیث آ گئی لہٰذا اس حدیث کو چھوڑ دو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اسے اس بحث کی ضرورت ہی کیا ہے اپنے پن تک محدود رہے یہ تو محدثین سے جا کے پوچھے کہ جی حدیث صحیح ہے یا نہیں پھر غریب الحدیث سے پوچھے کہ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں یہ غریب ہیں یا نہیں تمہارا کام بس اتنا سا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس میں مقصد تھا اس کو بیان کرو اگر تم دین کے اثرار و رموز بیان کرنا چاہتے ہو دین کی حکمتیں بیان کرنا چاہتے ہو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے اور اس انسان کو اس فیلڈ تک محدود رہنا چاہیے یہ تو حضرت نے جو بات کہی ہے بالکل درست ہے لیکن اس میں ایک بات البتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے جو بیک وقت کی کئی علوم پر دسترس رکھتے تھے اور وہ مستثنیات ہیں ہر صدی میں دو چار آدمی ایسے مل جائیں گے جنہیں اللہ تعالی نے اتنا علم دیا تھا اتنا علم دیا تھا کہ گویا خدا نے پیدا ہی علم کے لیے کیا ابن تعمیر رحمت اللہ کو آپ دیکھیں وہ آدمی بیک وقت جب لکھتا ہے تو سمجھ نہیں آتی اب کدھر چلا جائے گا یعنی وہ حدیث پر بحث کر رہے ہیں سورہ فاس سورہ کلو اللہ کی تفسیر نے سورہ اخلاق کی لکھی ہے اب اس کی تفسیر بیان کرتے کرتے کرتے کرتے وہ حدیث پہ پہنچ جاتے ہیں حدیث سے پھر تاریخ پہ پہنچ جاتے ہیں تاریخ میں پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں تو کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں وہ دخل نہ دیں اس کی وجہ وجہ یہ کہ علم کی وسعت ہے اور علم کی وسعت کی وجہ سے خود اپنے قلم پہ قابو نہیں رہتا بے پناہ لکھتے تھے کبھی کبھی شاہ ولی اللہ اللہ علیہ بھی ایسے کرتے ہیں خود حالانکہ اس اصول کو جانتے ہیں لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر دیکھ لو حدیث دیکھ لو تاریخ دیکھ لو فقہ دیکھ لو ہر طرف اللہ نے مہارت دی تھی یہ لکھنا جب شروع کرتے ہیں تو اسی طرح کر دیتے ہیں کہ بات تو حدیث کی ہو رہی ہے لیکن پھر وہ چلے جائیں گے ایک تاریخ پہ کہ اس میں تاریخ کی حیثیت کیا ہے اسی طرح آخری دور میں جو لوگ گزرے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ کے بعد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قاری طیب صاحب مرحوم نے ایک جگہ لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت علم اور اللہ نے عنایت فرمایا تھا اور بہت محنت سے انہوں نے پڑھا تھا اور والد نے تربیت بھی ایسی کی تھی حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ ان کے والد تھے اور حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا سید صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے والد نے وفات سے پہلے بلایا اور مجھ سے کہا کہ بیٹے یہ جتنا کچھ تم نے پڑھا ہے نا میں نے تمہیں پڑھایا ہے سارے کا سارا جس کے لیے بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں بس صرف ایک کام میں نے اپنے لیے کرایا ہے تو میں نے پوچھا کیا تو وفات کا کی کہنے لگے یہ جو قرآن ہے نا یہ میں نے اپنے لیے یاد کروایا تھا بس تو اب میں دنیا سے پتہ نہیں کس دن چلا جاؤں مگر مجھے نہ بھولنا قاری سید صاحب رحمت اللہ علیہ اسی سال کے ہو گئے اس وقت بھی فرما دیتے کہ آج تک والد کے انتقال کے بعد کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب پارا سوا پارا پڑھ کے ان کو اشارے ثواب نہ کیا انہوں نے کہا تھا یہ میں نے اپنے لیے کرایا ہے باقی جو کچھ بھی ہے پڑھو پڑھاؤ مگر اس میں مجھے نہ بھول تو قاری طیب صاحب رحمت اللہ اتنی محنت سے پڑھا ہے وہ کہتے تھے انور شاہ صاحب رحمت اللہ کے درس میں بخاری میں جب ہم جاتے تھے تو میں نے ایک رجسٹر بنوا لیا اور اس میں آٹھ دستے لگوا لیے اس میں نے عنوان بھی لکھ لیا تفسیر حدیث فقہ تاریخ عربیت شاعری کیونکہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا درس ایسا ہوتا تھا جس میں عام طور پہ آٹھ علوم آئی جاتے تھے حضرت کبھی کوئی بات بیان کرتے تھے کبھی کوئی بات بیان کرتے تھے تو جو ہی وہ بات کرنی شروع کرتے تھے تاریخ کی تو میں تاریخ کو نکال کے اس پہ لکھ لیا کرتا تھا پھر حدیث کی طرف آ جاتے تھے حدیث پہ پھر عربوں کی شاعری کی طرف آتے تھے تو بعض اوقات ایک ایک قصیدے کے پچاس پچاس شیر زمانۂ جاہلیت کے پڑھ دیتے تھے تو وہ پھر میں قصیدے پہ لکھ لیا کرتا تھا کہ حضرت نے یہ آج اسے فرمایا فرماتے تھے وہ مجھ صاحب دیکھنے کے لیے لے کے گئے رجسٹر اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آئے یہ انہوں نے لکھا کاری تیب صاحب نے تو بعض لوگوں کا علم اتنا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بچوں کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ بھی بیان آ گیا یہ بھی آ گیا یہ بھی آ گیا مگر اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں ان کے علوم میں رکھی ہوتی ہیں وہ کمی کہیں اور ہوتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ضرور ہے یہاں پہ کہ ہر ایک کو اپنے فیلڈ میں بات کرنی چاہیے لیکن خود حضرت کا بھی حال یہی ہے کہ وہ ایک فیلڈ میں بات کرتے کرتے کہاں پہنچ جائیں پھر کہتے ہیں نا ہاں بات یہ ہے کہ فی فن من ان یعتصم بحق ما هنالک بالنسبت الا ذالک الفن ہاں یہ بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے فن میں ماہر ہو جاتا ہے اپنے فیلڈ میں بالکل اس کے قدم جم جاتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے جو اس فن میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے وہ انم الاقرب من الحق بے اعتبار فن الحدیث اور اس فن کی بنسبت سب سے زیادہ قابل اعتبار فن حدیث کے اعتبار سے جو روایات ہیں آباد عبادت احادیث البلاد جو کچھ کے باقی رہ گئی ہیں احادیث کی تدوین کے بعد جو شہروں کے حساب سے ہوئی تھی مطلب کہنے کا کیا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس فیلڈ میں بھی جاؤ اس فیلڈ میں جو سب سے اچھا بندہ ہے اس کے پیچھے چلنا اور اس پن کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کوئی مفت نہیں ہے کسی بھی اس شخص کو جو تیرنے کے لیے اترے بس اس کا حل یہی ہے کہ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے اعتماد کے ساتھ اور پھر فن حدیث کا بتاتے ہیں کہ دیکھو اب حدیث پر اگر تمہیں عمل کرنا ہے یا حدیثیں تمہیں دیکھنی ہے تو سب سے اچھی احادیث وہ ہیں جو اس وقت تدوین ہوئی ہیں جب کہ احادیث سے تدوین ہو چکی مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر دور گزرے ہیں مراحل گزرے حدیث کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ لوگوں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا یاد کر لیا کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا پھر حدیث کا دوسرا مرحلہ یہ آ گیا کہ ہر ہر شہر کے محدثین ہو گئے حجاز والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے مکی اپنی حدیث بیان کرتے تھے مدنی اپنی حدیث بیان کرتے تھے کوفہ والے اپنی حدیث بیان کرتے تھے کوفہ میں تو یہ حال تھا کہ کوفہ میں اتنی زیادہ امام بخاری رحمت اللہ جیسے آدمی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی شہر یاد نہیں ہے سوائے کوفہ کے اور ایک اور شہر کا نام لیا ہے کہ ان دو شہر ایسے ہیں جن میں میں نے اتنے سفر کیے ہیں حدیث لینے کے لیے کہ مجھے خود یاد نہیں یہ ان کا کہنا کہ مجھے یاد نہیں رہا یہ بہت بڑی بات ہے اتنی مرتبہ وہ کوفہ آئے گئے اور اسی کوفہ میں جہاں خالص احادیث ملتی تھی وہاں ٹکسال لگا ہوا تھا جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ گھڑ کے لوگ بیچتے رہتے تھے بتاتے رہتے تھے یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں احادیث جب شہروں میں پھیل گئی کہتے تھے مدینہ منورہ میں یہ حدیث ہے تمہیں مکہ میں نہیں ملے گی مکہ میں اس کا راوی ہے تمہیں مدینہ منورہ میں نہیں ملے گا یہ سب کچھ ہوتا تھا اور لوگ پیسہ خرچ کرتے تھے علم کے حاصل کرنے کے لیے بالکل ایسی اس کی مثال دیکھنی ہے جیسے آج آپ یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں تو کسی وکیل سے اگر مشورہ کرتا ہوں تو پہلے فیس جمع کراؤ پھر وکیل کے پاس جا کے بات کرو وہ ایسے بات ہی نہیں کرتا وہ کہتا ہے پہلے پیسے رکھو پھر اس کے بعد بات کرو گے بات کیا کرنی ہے اس لیے کہ وکیل کو پتا ہے نا کہ جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کا وزن کتنا ہے مجاہد رحمت اللہ علیہ عبداللہ اتنے بات اللہ عنہ کے شاگرد حدیث کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کتنے پیسے لائے ہو تو لوگ کہتے تھے پیسے نہیں تو کہتے جاؤ پہلے مزدوری کرو پیسے لے کے آؤ پھر مجھ سے حدیث سننا پیسوں کے بغیر حدیث ہم نہیں سنایا کرتے امام نسائی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے نسائی کہتے ہیں ہم حدیث سننے جاتے تھے تو وہ کھڑے کھوٹے سکے پہلے دیکھتے تھے ہمارے استاد اور جو خالص سونا ہوتا تھا وہ رکھتے تھے جو ایسی ہوتا تھا کہتے تھے یہ میں رکھ لیتا ہوں لیکن اس کے بعد اتنے اور لاؤ گے تو پھر حدیث سناؤں کچھ بھی وجہ ہو اس کی لوگوں کی غربت ہو کچھ ہو لیکن وہ لوگ اپنی بات میں بڑے سچے جن کے جن کی باتیں ہم نے بیان کی اسی طرح جھوٹے بھی تھے کہ حدیث جھوٹ سنا کر پیسے ٹھگ لیا کرتے تھے تو ہوتے ہوتے شہروں کے ساتھ احادیث منسلک ہو گئی کہ کس کس محدث نے کس کس شہر میں کیا حدیث بیان کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حدیث پر جب یہ دور گزر گیا وہ آثار فکہ اور اس کے بعد دوسرا دور حدیث پر کیا گزرا کہ فکہ نے احادیث پر فتوے مرتب کر لیے وہ معرفت المطابع علیہ من المتفرد بھی اور پھر اس کے بعد تیسرا دور آیا اور یہ آیا کہ روایت کی مطابقت موجود ہے یا نہیں کون سی روایت متفرد ہے فکہ نے حدیث کو دیکھا دوسرے دور میں انہوں نے کہا آدمیوں کے نام ہٹاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آگے جو بات اصل ہے نا بس اس کو مسئلے پہ بیان کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ پانی کی اتنی مقدار پاک ہے تو جس راوی سے انہوں نے حدیث سنی جتنی صنعت تھی ان کا صنعت کو چھوڑ دو بس اب لوگوں کو آسانی سے علم فراہم کو پانی کی اتنی مقدار پاک ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے تکبیر تعلیمہ سے فکہ تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یہاں تک جو سند ہے نا اس کو ہٹا دو اتنا جملہ بس لکھو کہ نماز کا آغاز تکبیر تعلیمہ سے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو مختصر چیزیں پڑھنے میں لکھنے میں یاد رکھنے میں سہولت ہو لوگوں کو تو مسئلہ ہی پتا ہونا چاہیے نا اس طرح شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ بھی دور گزر گیا تو اس کے بعد حدیث پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ کس حدیث میں اس کا مطابق موجود ہے اور کون سی حدیث متفرد ہے یعنی کوئی بعض آدمی ایسی بھی ہیں کہ ایک نہیں دس دس آدمی بیان کرتے ہیں ہر ایک کے بعد دوسرا موجود ہے بعض آدمی ایسی ہیں جن میں ایک ہی آدمی اوپر سے نیچے تک بیان کرتا ہے یہ بھی جب گزر گیا ول اکثر روات ول اقوا روایت مما و دونا زالی کا اور پھر کس حدیث کے رابی کم ہیں کس حدیث کے رابی زیادہ ہیں جب یہ سارے دور گزر گئے تو اس کے بعد چھٹ کے جو احادیث مرتب ہو گئی ہیں ان احادیث پر اعتماد کرنا چاہیے حدیث میں تدوین کے مراحل سے جب گزر گئی اور جب کتابیں سامنے آ گئیں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اب خالص احادیث جو آئی ہیں وہ پتہ چل گیا علم پھیل گیا کہ کس کس شہر میں یہ پتہ چل گیا کہ کس شہر میں کس نے جھوٹ بولا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اللہ نے غیب سے حفاظت کا ایسا سامان پیدا کیا کہ اللہ کی شان اس کی قدرت ہے کہ کوئی آدمی سمندر کے سفر پہ ہوتا تھا اور وہ اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا تھا کہ اس شہر میں جا کر جھوٹ بولنا ہے حدیث کے معاملے میں تو ہم نے بارہا دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں میں جھوٹا مشہور ہو جاتا تھا لوگ اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے تھے یہ ہو جایا کرتا ہے نیت کا اثر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کتنے ہی ایسے اللہ کے اچھے بندے ہیں جن کی نیتیں صاف رہتی ہیں اور پھر مصیبت تکلیف جو تقدیر میں آنی تھی جو ذلت پیش آنی تھی خدا اسے بس گزار دیتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے لیکن ذلت نہیں پہنچتی نیت صاف تھی خدا نے اس کی برکتیں دے دی لیکن وہ تقدیر کا لکھا بھی پورا ہونا تھا تو ایسے جیسے خواب میں ایک چیز گزر جاتی ہے پھر کہتے ہیں ان تو دیکھو میرا طریقہ کار یہی ہے اس کے باوجود اگر استراری طور پر ضمن کوئی بات چھڑ گئی البحث عن المسائل اجتحادی تو وہ مسائل جن میں اجتہاد ہوتا ہے جن میں علماء کا علم آپس میں مختلف ہے وہ تحقیق الطرب منحال الحق کے اور وہ تحقیق کرتے ہیں کہ حق اور سچائی کے قریب ترین چیز کون سی ہے بدعم من اہل علم تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ولاطان فی اہدم منہم اور نہ ہی تم ان میں سے کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ حدیث جب چھٹ چھٹا کے سامنے آ گئی سب چیزیں ہو گئی تو اہل علم میں اختلاف ہوا کسی نے اس پہ فتوا دیا کسی نے اس پہ فتوا دیا تو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں اس میں اہل علم میں اختلاف ہوتا ہے میں بھی ایسے ہی ہوں اجتہادی مسائل آئیں گے کوئی بات اخترار چھڑ گئی میں بھی اس پہ اپنی رائے دے دوں گا تو اپنی رائے اگر میری پچھلی امت کے خلاف ہو تو اس میں کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ امت میں یہ ہوتا آیا ہے تو میں اس طرح اس مرحلے میں جب گزروں گا ان ارید الح اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت لکھی ہے جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گویا یہ آیت لکھ کے ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جہاں بھی کوئی ایسا موقف تمہارے سامنے آئے کہ میں نے کوئی الگ راہ اپنائی ہے تو مجھ پر یہ بد گمانی نہ کرنا کہ میں میں امت کوئی پھوٹ ڈالنا چاہتا ہوں کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہوں بلکہ یہ علمی بحث ہے اور علمی بحث اس طرح پہلو کا میرا بھی بنتا ہے ان ارید وصلاح میں سوائے اصلاح کے کوئی نہیں چیز کوئی چیز نہیں چاہتا تو جو کچھ میری تو جو کچھ میں کر سکتا ہوں وما توفیقی اللہ باللہ اور اللہ ہی صحیح بات کی توفیق مجھے دینے والا ہے علیہ توکل تو میں نے اس پہ بھروسہ کیا وہ علیہ انیب اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا کہ ہم سب ایک دین پہ تھے یعنی کفر پہ تم کیوں ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا نرید الاسلام میں تو تمہیں صحیح راہ پر لانا چاہتا ہوں مستطاع جہاں تک مجھ سے ہو سکے میں فساد کرنے والا آدمی نہیں ہوں توفیقی اللہ بلّہ اور یہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ خدا کے دین کی طرف آؤ اور اس شرک کو چھوڑ دو یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے جس سے کہہ رہا ہوں علیہ توقع تو میں نے خدا پر بھروسہ کیا الہی انیب اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آئے کو مثال میں لے لیا یہ سمجھانے کے لیے کہ میرا بھی معاملہ ایسے ہی ہے یا میں کہیں اختلاف کروں اہل علم سے تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی انوکھی بات ہے بلکہ میں بھی علمی بات کرتا ہوں اور مجھے بھی جو علمی توفیق ہے یہ اللہ ہی نے دی ہے وہ انا بری من کل مکالت صدرت مخالفت من کتاب اللہ اور دیکھیے میں یہاں پر پورے کھلی کھلے لفظوں میں اقرار کرتا ہوں کہ میں بالکل بیزار اور بری ہوں ہر اس جملے سے صدرت مخالفت لآیت من کتاب اللہ اس کتاب میں نے اگر کوئی ایسی بات لکھتی ہو جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کسی آیت کے مخالفت میں ہو اور سنت ان قائمت ان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت جو واقعی ثابت ہو چکی ہو میں کوئی ایسی بات کتاب میں لکھ دوں جس سے اس سنت پر زد پڑتی ہو او اجماع القرون المشہود اللہ بالخیر مشہود اللہ بالخیر یا وہ تین دور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ ان میں خیر غالب رہے گی اس پر میری کس بات کی زد پڑتی ہو تو میں اس سے بالکل بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا میرا دور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پھر تابعین کا تین دور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک ہی تھا پھر تعبین کا اور پھر تبا تعبین کا یعنی اس میں خیر غالب تھی یہ نہیں ہے کہ شر بالکل نہیں تھی شر اس میں بھی تھا یہ یزید اسی دور میں تھا حجاج بن یوسف اسی دور میں تھا یہ مروان اور یہ لوگ سارے اسی دور میں تھے اور شر تھا ان لوگوں نے شرارتیں کی جو کچھ بھی کیا تو کیا لیکن اس میں عمومی طور پر خیر غالب تھی لوگ حق بات کہتے تھے کہنے سے جھجکتے نہیں تھے ڈرتے نہیں تھے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں اور بڑے بڑے درجے کے تعبین میں سے تھے ایسے صاحب کرامت آدمی تھے کہ یزید نے جب فوج بھیجی ہے مدینہ منورہ میں تو مسجد نبی میں فوج نے پورے اہل مدینہ کو جتنا ہو سکتا تھا قتل و غارت گری کی اور لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے اور مسجد نبی میں اس کی فوج نے آ کے گھوڑے باندھ دیے سعید ابن سید رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ نماز کے ساتھ ان کو گویا عشق تھا اور وہ کہتے تھے تیس سال ہو گئے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مؤزن نے آزان کہی اور میں اس سے پہلے مسجد میں رہوں تو کسی نے کہا آپ آزان سے بھی پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں لگے بڑا ہی نالائک نوکر ہے کہ آقا کہے کہ آؤ نماز کے لیے آؤ فلاح کے لیے تو اس کی آواز سننے کے بعد آئے نوکر ہے جو پہلے سے ہی حاضر ہو کے بیٹھے تیس سال سال اس میں انہوں نے گزارے کہ مسجد نبی میں آزان سے پہلے بھی ہوتے تھے نابینا ہو گئے گھوڑے باندھ دیے فوجی پھر رہے تھے انہوں نے کہا ہے آدمی بیٹھا رہے تو کسی نے ان سے پوچھا اس محاصرے کے بعد کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی میں اس کی نماز پڑھ لیتا اس درجے کے آدمی تھے سعید رحمت اللہ علیہ اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بنو میاں کے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے کہا کیا سرکاری آدمی ہو ان کا سرکاری آدمی ہے کہنے لگے امویوں کی سرکار سے تعلق ہے ان کا کہنے لگے کہتے ہیں تمہارے بادشاہ تمہارے حکمران کہتے ہیں اور پھر کہنے لگے تمہارے حکمران اچھے ہی ہوں گے جن کے دور میں حکمرانوں کے کتے مکھن کھائیں اور ان کے عوام بھوکے مریں وہ ایسے خوش نصیب حکمران ایسے مالدار حکمران دنیا میں کس نے دیکھے ہوں گے تو تمہارے حکمران بہت اچھے ہیں اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیتا تو دو چار آدمی آ انہوں نے سعید رحمت اللہ کو بچایا اور کہا حضرت کوئی اپنی جان کی پرواہ کریں کیوں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نہیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے تو کہنے لگے احمد چھپ رہا ہے میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب آدمی کوئی سچ بولتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے ایک اور آدمی ایک دن مل گیا وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا اس نے کہا میں نے سنا ہے نیا نیا آیا تھا ملنے کے لیے حاضر ہوا کہنے لگا میں نے سنا ہے حضرت آپ نماز کے بعد ہم لوگوں کے لیے بدعا آپ آپ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں حج یا عمرے پہ تو حاجیوں میں عمرہ کرنے والوں کے درمیان کھڑے ہو کے آپ زور زور سے بیت اللہ کو دیکھ کے ہمارے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں تو کہنے لگے تم نے صحیح نہیں سنا اس اللہ کا شکر ہے لیکن صحیح بات کیا ہے کہنے لگے صحیح بات یہ ہے کہ بیت اللہ تو سال میں چھ مہینے میں کبھی ایک ایک دو مرتبہ جاتا ہوں میں تو ہر نماز کے بعد مسجد نبی میں تمہارے لیے بد دعائیں کرتا ہوں صحیح بات یہ کہ مجھے اتنے برے لگتے تو ایسے لوگ تھے اسی دور میں جس دور میں خیر کا غلبہ تھا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو اجماع ہو گیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تابعین کا یہ سارا دور ایسا تھا کہ اگر میری کوئی بات اس کی زد وہاں جا کر پڑتی ہے تو میں اس سے بیزار ہوں اور ہوں جمہور المجتہدین پہلے انہوں نے کہا خدا کی کتاب پھر حضور صلی اللہ علیہ کو یہ سنت جو ثابت ہو چکی ہو پھر وہ وہ, وہ زمانہ جس کے متعلق رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس میں خیر غالب رہے گی تین چوتھے کہتے ہیں کہ میری کسی بات کی عزت مختار جمہور المجتحدین مجتحدین نے جو کچھ اجتہاد کیا ہے اس کے میں خلاف چلوں وہ موزم سواد المسلمین یا عام مسلمان جو عمل کرتے ہیں میں اس کے خلاف اگر کوئی بات کروں وقع شعی امن ذالی کا نو خطا تو پھر یاد رکھنا چاہیے تو میری غلطی ہے اور میری غلطی میں میرے پیچھے نہیں چلنا چاہیے اللہ تعالی من من اللہ تعالی مہربانی کرے رحم فرمائے اس شخص پر جو اس اونگ سے ہمیں اٹھا دے اونگ آ جاتی ہے آدمی سے خطا ہو جاتی ہے اور نبا غفلتنا یا جو آدمی میری اس غفلت میری اس بھول پر مجھے آگاہ کر دے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے اگر میری کتاب میں کوئی ایسی بات آ جائے تو اس بات پر عمل نہ کرنا اما ہا الا من کلام ہاں باقی رہ گئے وہ بات وہ, وہ لوگ جو بحثیں کرتے ہیں اور پرانے زمانے کے جو لوگ حدیث اور کتاب و سنت کو بیان کرتے تھے ان کے کلام سے کوئی دلیل لاتے ہیں مذہب المناظرہ والمجادلہ اور رہ کہ وہ لوگ جو مزا... جو, جو مناظرے کرتے پھرتے ہیں اور لڑتے ہیں فلا یجب علینا ان ما یتفقون بھی تو ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بات میں ان کی موافقت کر دیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی کچھ کی عادت ہوتی ہے مناظرہ کرنے کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو یہ پانچ چھ چیزیں میں نے تمہیں بتا دی اگر میری کتاب کی کوئی بات کتاب سنت ہی میں ان چیزوں کے خلاف پڑتی ہے میں بری اور بیزار ہوں اور اللہ رحم کرے اس پہ جو مجھے آگاہ کر دے باقی وہ رہ گئے جو مناظرے کرتے ہیں اور مجادلے کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات بھی کہیں اسے مان کیا کریں پناہ نو و ہم رجال اگر ان اگر وہ مرد ہیں تو پناہ نو رجالم وہ رجال ہم بھی مرد ہیں اگر انہیں کچھ آتا ہے تو اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے بل امر و بیننا و بین سے جال بات وہ ہے کہ جب بھی کہیں بحث آئے گی تو پھر ڈول پڑے گا ڈول ہمارے ان کے درمیان ہوتا یہ تھا پچھلے زمانوں میں کہ پانی بھرنے جایا کرتے تھے لوگ تو جو ڈول پہلے رکھا تھا وہ پہلے ڈول ڈالتا تھا نا اور جو گاؤں میں ڈول بعد میں لائن لگ جاتی تھی گاؤں میں کیا شہروں میں بھی ایسی ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کہ پانی بھرنے کے لیے جائیں تو بالٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس پھر علم کا کنواں ایسے ہی ہے اگر اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں مناظرے میں کہ ہماری صحیح ہے تو ہمیں بھی اصرار کا حق ہے وہ مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں اگر ان کے پاس ڈول ہے تو ہمارے پاس بھی ڈول ہے پھر جس کا ڈول بھرا ہوا نکلا ہے جس کا ڈول پہلے نکلا ہے وہ غالب بات ہے